اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور آد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا يا یا اعبدوا الله اللہ لكم من اله غيره انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے ان انتم الا مفترون تم تو صرف جھوٹ باندھنے والے ہو یا قومی اے میری قوم لا اسالکم علیہ اجرا میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا اجرت کا سوال نہیں کرتا ان اجریا اللہ فاتی میرا اجر اسی ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا افلا خلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو توبہ کرو علیکم بدرارا وہ آسمان سے تم پر بارش نازل کرے گا و یزد کم اور تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ کرے گا ولا طلو مجرمین اور نہ تم پھرو مجرم بنتے ہوئے کالو یاہود انہوں نے کہا اہود ماجیتا نا بھی بھئی نہ تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لے کے آیا مخ نبی تاریخی آلیہ نا قولک اور تیری بات کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں وما نحن لك بمؤمنین اور ہم تیرے لیے ایمان لانے والے تیری بات ماننے والے نہیں ہیں ان نقول اللہ تعالیٰ کا الہتنا بسو ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ تجھ پر ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھ پر طاری کر دیا ہے برائی کو قالا کہا انی اشہد اللہ میں اللہ کو یقیناً میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وہ شادو اور گواہ ہو جاؤ انی بری امی تشریکون کہ جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں مندونی ہی اس اللہ کے سوا فقیدونی پس میرے ساتھ تدبیر کرو میرے بارے میں جمی ان سب کے سب تم ولا تم زیرون پھر تم مجھے مہلت نہ دو انی توکل تو اللہ ربی و رب کم میں نے اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے من دابت اللہ و آخی ہا زمین میں کوئی جاندار نہیں ہے مگر وہی اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے ان ربی علی صراط مستقیم یقینا میرا رب سیدھے راستے پر ہے فان تولوا طولو کو وہ پھر گئے اگر تم پھر جاؤ فقد اب کم ما ارسلت به بھی تو میں نے تم کو وہ پیغام پہنچا دیا ہے جسے دے کر مجھے بھیجا گیا تھا الیکم تمہاری طرف و یس تخلیف و ربی میرا غیر اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا تمہارے علاوہ ولا تدرون له شيئا تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے ان ربی على كل شيء حفيظ یقینا میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا جب ہمارا حکم آ گیا نجینا هود والذین آمنوا معه برحمت منا تو ہم نے نجات دی ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ مِنْ عَذَابٍ اداب اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دے دی بچا لیا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور عنید اور یاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جٹلایا اس کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش جابر کی حکم کی پیروی کی وہ اتبی فی ہادی دنیا القیامہ اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی الا خبر عاد یقین اپنے رب کا کفر کیا الا قوم قومی خبردار عاد کے لیے ہلاکت ہے دوری ہے جو کہ ہود کی قوم تھی وہ الا سمود آخاہم صالحہ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا یا قوم من غیرہ انہوں نے بھی کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے من الارض واستعمرکم ہا اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا ہے فاستغفروه تو اس سے بخشش طلب کرو ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف توبہ کرو ان ربی قریب مجیب یقینا میرا رب نہایت قریب اور بہت قبول کرنے والا ہے قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تو انہوں نے کہا اے صالح تو ہم میں امید کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی اتنہانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا کیا تو ہم کو منع کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنا کیا تو ہم کو منع کرتا ہے اس بات سے کہ ہم عبادت کریں اس چیز کی جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا وہ انفی شک مما تجعنا الیہ مریب السلام اور یقیناً ہم البتہ اس چیز کے بارے میں بے چین کرنے والے یا شک میں ڈالنے والے شک کے اندر مبتلا ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے قال يا ان كنت على تم من ربي کہا میری قوم تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں آتا ہو اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تو اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ سے مجھے میری مدد کون کرے گا فما تزید دونانی غیر تقسیر تو تم نہیں مجھے زیادہ کرو گے سوائے خسارے کے یا قومی حاضی ناقت اللہ لکم آیا اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی فضا روحا فی تاکل فی ارد اللہ اس کو چھوڑو یہ کھائے اللہ کی زمین میں ولا تمسوہا بس ان اور نہ تم اس کو چھوو برائی کے ساتھ فیا خدا کم تو تمہیں قریب عذاب پکڑ لے گا فعا روحا تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں فقال تو کہا تمتعفی دار اکم سلاستا یامن فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں تین دن تک ذالک وعد غیر مخذوب یہ ایسا وعدہ ہے جو جٹلایا گیا نہیں ہے فلما جا امرنا جب ہمارا حکم آ گیا نجینا صالحا والذین آمنوا معہو برحمت منا تو ہم نے صالح اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے تھے اپنی رحمت کے ساتھ ومن خزی یوم ادن اور اس دن کی رسوائی سے ان ربا کا حول قوی العزیز یقیناً تیرا رب بہت زیادہ مضبوط اور کمال طلبے والا ہے وہ اخد اللہ دین ظالم اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو چیخ نے پکڑا فصب فی دارہم جاتی مین تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل ہو گئے تو سورہ آراف میں آتا ہے کہ اخرت الرجفہ رجفا زلزلہ آیا تو ادھر آیا ہے چیخ تو یہ دونوں چیزیں تھیں زلزلہ بھی تھا اور چیخ بھی کا علم یغنوفی ہا گویا کہ وہ اس میں رہے ہی نہیں اللہ خبردار ان و ربا ہوں یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا اللہ بعدا لسمود خبردار ہلاکت ہے یا دوری ہے سمود کے لیے ولکد رُسُلُنَا رابراہیم بالبشرا اور البتہ تحقیق ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے قوم تھی سمود وَلَقَدْ جا رُسُلُنَا رسول نہ اور ہمارے بھیجے گئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے قال انہوں نے کہا سلامن سلام ہو قال سلام تو اس نے بھی کہا سلامتی ہو فما لبث ان جاء بعجل ہنی وہ نہ ٹھہرا کہ وہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آیا فلما آئی ايديهم لا تصل اليه جب اس نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ نہیں بڑھتے اس کی طرف ناکیرہ ہوں تو ان کو اجنبی محسوس کیا و او جیسا منقیفا اور ان سے خوف محسوس کیا قالو تو انہوں نے کہا لا تخف تو نہ ڈر انا اور سلنا قوم لوت یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں لوت کی قوم کی طرف پمرا اتو ہو قائمہ تم اور اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہنس پڑی ہنس دی نہ باسحاق تو ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی امی و اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب کی قالت تو اس نے کہا یا ویلتا اے افسوس علی دو کیا میں جنوں گی وانا عجوز اور میں بوڑھی ہوں وہذا بعلی شیخا اور یہ میرا خامت بوڑھا ہے ان هذا لا ان عجیب یقینا یہ بڑی عجیب چیز ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ تو انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البعید اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں انہو حمید مجید یقینا وہ بہت زیادہ تعریف کیا گیا بہت زیادہ بزرگی والا ہے فلما ذهب عن ابراہیم الروع جب ابراہیم سے ڈر چلا گیا وجاءته البشرا اور اس کے پاس خوشخبری آئی یجادلنا فی قوم لوط تو ہم سے جھگڑا کرنے لگا لوت کی قوم کے بارے میں ان ابراہیم والا اواہ منیب یقینا ابراہیم لحلیم بردبار آہیں بھرنے والے منیب رجوع کرنے والے تھے یا ابراہیم اے ابراہیم اعرض عن هذا اس سے اعراض کیجئے انََََََََََ قد جاء امر ربک یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کا حکم آن پہنچا ہے وہ انہم آتیہم عذاب غیر مردود اور ان کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو لوٹنے والا نہ ہوگا ولما جا اترسلنا لوتن اور جب ہمارے بھیجے گئے لوت کے پاس پہنچے سی ابیہم تو ان کی وجہ سے اس نے برا محسوس کیا وضاق بهم ذرعا اور ان کی وجہ سے قوت میں تنگ ہو گیا وقالا اور کہا ہادا یوم عصیب یہ بہت سخت دن ہے وجاءه قومه يهرعون الیہ اور اس کے پاس اس کی قوم بھاگتی ہوئی آئی وہ کالا پہلے کانو یا کرتے تھے کالا قومی ہا بناتی اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں ہن اطہر وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں فتح اللہ پس اللہ سے ڈرو اللہ تزونی فی غیفی فی اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں میں علیہ سمین کم رشید کیا تم میں سے کوئی نیک آدمی نہیں قال انہوں نے کہا لقد علمتا تحقیق تو جانتا ہے مالانا فی بناتی کا من حق ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے وہ ان کا تعلم علمان و اور یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں قال اس نے کہا لو انلی بھکم قوت کاش کہ میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی او آبی الى رکن شدید یا میں کسی مضبوط جگہ پر پناہ پکڑتا قالو انہوں نے کہا یا لوتو اے لوت انا رسول ربی کا ہم تیرے رب کے بھیجے گئے ہیں نہیں یصیل الیک وہ تجھ تک ہرگز نہ پہنچ پائیں گے فاسری بھی اہلی کا بھی قط امن تو رات کے کسی حصے میں اپنے اہل کو لے کر نکل جا ولا التفک منکم احد اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ جھانکے بڑکے نہ دیکھے الا را مگر تیری بیوی ان نہ ما مصیبو یقیناً اس کو بھی پہنچنے والا ہے وہی عذاب جو انہیں پہنچے گا انا موعدہ ہوں یقیناً ان کا وعدہ مقرر شدہ وقت وعدے کا وہ صبح ہے علیہ صبح بھی قریب کیا صبح قریب نہیں ہے فلما جا امرنا جب ہمارا حکم آ گیا جا اللہ عالیہ تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا بنا دیا وہ ام پر نا علیحا منظور تو ہم نے ان پر کھنگر مٹی کے لگاتار برسنے والے پتھر نازل کیے عند ربک یہ نشان زدہ تھے تیرے رب کے ہاں وما ہی من الظالمین بعید اور وہ ظالموں سے دور نہ تھے وہ الا مدین اخہم شعیب اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا یہ مدین ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا اسی کے نام پر بستی تھی اور انہی کے نام پر قبیلہ مدین تھا قرآن مجید میں اصحاب الکاہ وہ بھی انہیں کہا گیا ہے اصحاب مدین کو وہ الا مدین اخاہم شعیبہ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا قال کہا یا قوم عبد اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے ولا ولان والمیزان اور ماپ تول میں کمی نہ کرو انی اراکم بخیر تو میں تمہیں دیکھتا ہوں خیر کے ساتھ وہ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور میں تم پر ڈرتا ہوں گھیرنے والے دن کے عذاب سے ویا قوم یار میری قوم اوف المکیال والمیزان بالقسط انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو ولا والا الناس س اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ کرو ولا تعثوا في الارض مفسدين اور زمین میں فسادی بنتے نہ پھرو بقیت اللہ خیر لکم اللہ کا باقی رکھا ہوا یعنی حلال ہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں قال انہوں نے کہا یا شعیب و شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جس کی ہمارے آبا عبادت کیا کرتے تھے او ما یا ہم اپنے مالوں میں وہ کریں جو ہم چاہیں ان کا لنت الرشید یقیناً تو نہایت بردبار بڑا سمجھدار ہے قالا کہا یا قومی اے میری قوم ارا تم خبر دو ان کن تو ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں رازا قانی من رزق اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو وما ان عنه علامہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس چیز میں تمہاری مخالفت کروں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں یعنی تمہیں تو منع کروں اور خود وہ کام کروں ایسا نہیں ان ارید الاصلاح میں تو صرف اصلاح کر کا ارادہ رکھتا ہوں مستطاع تو جس قدر مجھ میں طاقت ہے وما توفیقی اللہ باللہ اور میری توفیق اللہ ہی کے ساتھ ہے علیہ توکل تو میں نے اس پر توکل کیا ہے وہ الہی انیب اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ اور میری قوم لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي میری مخالفت تمہیں مجرم نہ بنا دے ان قم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح کہ تمہیں بھی اس کی مثل عذاب پہنچے جو کہ قوم نو قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا وما قوم لوط منکم ببعید اور قوم لوط تم سے کوئی دور نہیں ہے واستغفروا ربکم اور اپنے رب سے استغفار کرو ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف رجوع کرو توبہ کرو ان ربی رحیم ودود یقینا میرا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے قالوا انہوں نے کہا یا شعیب و شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول جو تو کہتا ہے اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے و انا لنراك فینا ضعیفا اور ہم تجھے اپنے میں کمزور خیال کرتے ہیں ولولا رہ تو کار اگر تیرا کنبا قبیلہ نہ ہوتا لارجم نہ کا تو ہم تجھ کو رجم کر دیتے وما انت علینا بعزیز اور تو ہم پر غالب نہیں ہے قال کہا یا قوم یا میری قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ کیا میرا گروہ میرا خاندان وہ تم پر زیادہ گراں ہے غالب ہے اللہ کی نسبت وتخذتموه وراءكم ظهريا اور تم نے اس کو پکڑا ہے اپنے پیچھے پھینکا ہوا ان ربی یقیناً میرا رب بما تعملون محیط اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے ویا قوم اعملوا على مكانتكم ورائے میری قوم اپنی جگہ پر عمل کرو انی عامل یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں سوف تعلمون قریب تم جان لو گے من یاتیہ عذاب یخزیہ کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کرے ومن ہوا قادب اور کون جھوٹا ہے ورتقبو اور انتظار کرو انی معکم رقیب یقیناً میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ولما جا امرنا اور جب ہمارا حکم آ گیا نجینا شعیب والذین معہ برحمت منا تو ہم نے شعیب اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی وہ اخدت اللہ دینا ظلم و اور جن جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چیخ نے آن پکڑا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاسمین تو وہ اپنے گھروں میں ہو گئے گھٹنے ٹیکنے والے کَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا گویا کہ وہ اس میں رہے ہی نہیں عَلَى بدل لِمَدِيَنَا كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودِ خبردار ہلاکت ہے دوری ہے مدین کے لیے جیسے کہ ہلاک ہوئے سمود یہ جس طرح کی ہلاکت ہے سمود کے لیے